بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ کے سامنے فخر لودی ایک بار پھر سے ہم سبجیکٹ جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ اور آج ہمارا لیکچر نمبر ہے thirty third lecture number thirty third میں ہم اپنی اسی گفتگو کو جاری رکھیں گے جو پچھلے چند لیکچر سے ہم جو بات کر رہے تھے پچھلے لیکچروں میں ہم نے جو اپنی گفتگو جس موضوع پہ کی وہ یہ تھا کہ کس طریقے سے پروگرام لکھا جائے کس طریقے سے کوڈنگ کی جائے کہ وہ ایک مینٹنیبل کوڈ کہلا سکے اچھے کوڈ کے کیریکٹرسٹکس کیا ہیں اگر آپ کو یاد ہو میں یہ بار بار یہ تقریباً ہر لیکچر میں یہ بات ریپیٹ کر رہا ہوں that we aim for simplicity clarity and generality simple code clear code اور ایسا کوڈ جو ذرا جنرل نیچر کا ہو تو اس طرح کے کوڈ کے کیا فائدے آپ کو ہوں گے سمپل اور کلیئر کوڈ اگر ہوگا تو اس کو آپ کو پڑھنا اس کو سمجھنا آسان ہوگا اور اگر وہ جنرلٹی کی طرف اس کا ذرا ایک فوکس ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کوڈ کو ایکسٹینڈ کرنا بھی آسان ہوگا یہ تمام باتیں جب ہم کسی کوڈ کو سمجھنے اس کو پڑھنے اور اس کو ایکسٹینڈ کرنے کی ہم باتیں کرتے ہیں کسی کوڈ کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا جو ہے یہ اگر آپ مینٹیننس کے کانٹیکس میں اگر آپ اس چیز کو یاد رکھیں تو these are important concepts otherwise آپ کو کوڈ کو پڑھ کے سمجھنے کی اگر آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہوگی اگر آپ نے اس کو مینٹین نہیں کرنا تو صرف اس کوڈ کو آپ کو پڑھ کے سمجھنے کی ضرورت ہوگی وہ کلیئر ہونا چاہیے جس کو آپ نے آگے لے کے چلنا ہے اس کو ایکسٹینڈ کرنا ہے اس میں اگر کوئی پرابلمس ہوں گے تو ان کو فکس کرنا ہے so that is our aim and that is to write maintainable code اس مینٹنیبل کوڈ کے حوالے سے ہم اپنے پچھلے چند لیکچرس میں ہم کافی ہم نے گفتگو کی ہے اور ہم نے بہت ساری چیزوں کو اس سلسلے میں دیکھا ہے جو بیسک چیز جو آپ کے ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ کوڈ اس طریقے سے لکھیں جو کہ ایک سیلف ڈاکومنٹڈ کوڈ کی شکل میں سامنے آئے سیلف ڈاکومنٹڈ کوڈ کیا کون سا کوڈ ہے اگر آپ کو یاد ہو ایسا کوڈ جس کو آپ کو ایکسپلین کرنے کے لیے آپ کو کامنٹس کا سہارا کم سے کم لینا پڑے آپ جب آپ کوڈ پڑھیں تو آپ کو کوڈ سمجھ آ جائے کہ اس کوڈ میں کیا ہو رہا ہے اس سلسلے میں ہم نے جن چیزوں کی طرف نظر دوڑائی تھی جن چیزوں کو ہم نے دیکھا تھا ان میں ایک اسٹائل اور فارمیٹ کی بات بھی تھی کہ اگر ہم ایک پرٹیکولر اسٹائل کو اپنائے رکھیں گے اور ایک ہی کنسسٹنٹ طریقے سے کوڈ لکھیں گے تو کوڈ پڑھنے والے کے لیے ذرا آسانی ہوگی اگر ہم مختلف ایڈیمس وغیرہ کو یوز کریں گے ہم نے نیمنگ کنونشنس کا بھی ذکر کیا تھا کہ کس طریقے سے مختلف ویریبلس آئیڈینٹیفائرس کے نام کس طریقے سے لکھے جائیں جن سے نہ صرف یہ چیز واضح ہو کہ اس آئیڈینٹیفائر کا مقصد کیا ہے اس میں کس طرح کی انفارمیشن آپ مینٹین کر رہے ہیں بلکہ یہ کس طرح کا یہ ویریبل یا آئیڈینٹیفائر ہے کیا یہ گلوبل ویریبل ہے یہ یہ کانسٹنٹ ہے کیا چیز ہے تو یہ بھی ہم نے دیکھا تھا نیمنگ کنونشن سے کہ پڑھنے سے جب آپ اس اسٹائل کو آپ فالو کریں گے تو آپ کو اس چیز سے کافی آسانی ہوگی اس چیز کو سمجھنا اس کوڈ کو سمجھنا اس کے کانٹیکسٹ کو مختلف آئیڈینٹیفائرس کے کانٹیکس کو سمجھنا اسی طریقے سے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ we don't want to use any tricks کو کوڈ میں اس طریقے سے کوڈنگ نہ کی جائے جو بظاہر لگے کہ بڑا آپ نے بڑا بڑا انٹیلیجنٹ کوڈ لکھا ہے اور وہ انٹیلیجنس کی نشانی کیا ہے کہ یہ کسی کو سمجھ نہیں آتا اور کچھ ٹرکس یوز کرتے ہوئے آپ نے کچھ کام اچیو کیے ہیں ایسا کوڈ انٹیلیجنٹ کوڈ نہیں ہوتا فولر کی ہم نے کئی بار پہلے بھی بات کی ہے اگین میں یہاں پر دہراؤں گا any fool can write code that computers can understand good programmers write code that humans understand تو یہ جو دو تین چیزیں ہیں یہ یہ اس طرف آپ کی توجہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان چیزوں کو ذہن میں دوہرا رہے اچھے طریقے سے آپ یاد رکھیں پھر ہم نے میجک نمبرس کی بات کی تھی ہم نے use and abuse of zero کی بات کی تھی کہ میجک نمبرس کس طریقے سے آپ کے کوڈ کی کمپلیکسٹی ڈکریز کرتے ہیں انکریز کرتے ہیں اس کو سمجھنے میں complexity not from cyclomatic complexity point of view اس کا ہم آگے چل کے ذرا تھوڑا سا ذکر کریں گے کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے کوڈ کے اسٹرکچر میں تو آپ نے چینج نہیں کی لیکن انڈرسٹینڈیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے magic they play very significant role جتنے زیادہ آپ نے میجک یوز کیے ہوں گے اتنا اس کو سمجھنا مشکل ہوگا اسی طریقے سے زیرو سی یا سی پلس پلس یا اس طرح کی لینگویجز میں زیرو ایک بہت ایسی چیز ہے جو بہت ابیوز ہوتا ہے ہر جگہ پہ جہاں پر آپ نے بولین ویریبل آپ نے فالس بھیجنا ہے زیرو بھیج دیتے ہیں اور اس طریقے سے کہیں پر نل کیریکٹر ہے کچھ ہے تو زیرو اس کی جگہ استعمال ہو جاتا ہے یہ زیرو کو ابیوز نہیں کرنا چاہیے پرانے زمانے میں تو شاید یہ بات ٹھیک تھی لیکن now you have language constructs that should be used properly پھر ہم نے بات کی تھی کہ موجولیرٹی کو کس طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے کوڈ کی ریڈیبلٹی انہینس کرنے کے سلسلے میں کوڈ کو جب آپ لاجیکل سٹیپس کو آپ فنکشنز میں الگ لے کے جائیں گے تو اس سے جو آپ جو مین کام آپ کر رہے ہیں اس کو سمجھنا آسان ہوگا آپ کو یہ پتا ہوگا کہ this is one logical step this is the second logical step this is the third logical step اور اس لاجیکل اسٹیپ سے یہ الگودم کس طریقے سے کام کر رہا ہے موجولیرٹی کس طریقے سے اس کو ایکسپلین کرنے میں مدد دیتی ہے یہ ہم نے پچھلی بار دیکھا تھا with couple of example selection sort کی اور کوک شارٹ کی اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھا کہ شارٹ سرکٹنگ جو ہے یہ ایک بڑی خطرناک چیز ہے بولین ایکسپریشنس اور ایک آپ کے جو ویسے آپ کا بولین لاجک جو ہے بولین الجبرا جو ہے ان میں تھوڑا سا فرق ہے بولین الجبرا میں جو آپریٹ آپرینٹس کا آڈر جو ہے جو آپ کی کسی آپریٹر کے لیفٹ سائڈ پہ یا رائٹ سائڈ پہ اینڈ اینڈ اور آپریٹر جو ہیں وہ ایسوسیٹو آپریٹرس ہیں ان سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا چاہے آپ اسے لیفٹ پہ لکھ دیں چاہے آپ اسے رائٹ پہ لکھ دیں A and B is the same as B and A لیکن شارٹ سرکٹنگ کی وجہ سے یہاں پر یہ ریلیشن شپ قائم نہیں رہتی اور اگر شارٹ سرکٹنگ کے نتیجے میں کچھ آپ سائٹ پہ کچھ کام بھی کر رہے ہوں تو اس طرح کا کوڈ ایک اچھا کوڈ نہیں ہوتا جس میں اگر کوئی پرابلم ہو تو بعد میں اس کو ڈیبک کرنا اس کو پہلے ڈیٹیکٹ کرنا اور پھر اس کو فکس کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو شارٹ سرکٹنگ انتہائی امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے جس کو آپ ذہن میں رکھیے اور جب بھی آپ بولین ایکسپریشنس لکھیں تو آپ کو ہمیشہ یہ چیز ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہ شارٹ سرکٹنگ ہوگی اور اس شارٹ سرکٹنگ کے نتیجے میں کیا اس کے سائڈ افیکٹس ہو سکتے ہیں اس چیز کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا اور آخر میں ہم نے جو بات پچھلے لیکچر میں جو ختم جہاں پر کیا تھا وہ تھی آپرینٹ کی ایویلیویشن کا آرڈر اور سائڈ افیکٹس آپرینٹس کی ویلیشن کا آرڈر اور سائڈ افیکٹ اس سلسلے میں ہم نے کافی لمبی گفتگو کی تھی آج بھی یہیں سے میں بات اپنی شروع کروں گا اگر آپ کو یاد ہو پچھلی بار کہ لینگویج جو ہے وہ اس چیز کو ڈیفائن نہیں کرتی کہ آپرینٹس کس آرڈر میں ایویلیویٹ ہوں گے اگر آپ نے اے پلس بی لکھا ہوا ہے تو کیا پہلے اے ویلیوٹ ہوگا یا پہلے بی ویلیوٹ ہوگا جو لینگویج جس چیز کو ڈسائڈ کرتی ہے جس چیز کو ڈیفائن کرتی ہے وہ ان آپریٹرس کی پریسیڈنس کا آرڈر ہے کہ ملٹیپلیکیشن ایڈیشن سے پہلے ہوگی لیکن اگر آپ کے پاس A plus B multiplied by C ہے تینوں operands independent of each other evaluate کسی بھی آرڈر میں ہو سکتے ہیں اور یہی چیز کچھ مشکلات پیدا کرتی ہے یہ جس ایکسپریشن کی ہم نے بات کی تھی اگر وہ ایکسپریشن اگر آپ کا اے پلس بی ہے تو کیونکہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ کون سی سائڈ لیفٹ سائڈ یا رائٹ سائڈ پہلے ایویلیویٹ ہوگی کمپائلر رائٹر نے اس کو کیسے لکھا ہے ایلگم کو کیسے امپلیمنٹ کیا ہے اس وجہ سے اگر اے اور بی میں کچھ سائڈ افیکٹس ہیں تو ان کا نتیجہ کچھ ایسے نکل سکتا ہے جس سے انڈیٹرمنسٹک ریزلٹس آپ کو ملیں گے تو یہ سائیڈ افیکٹس کو ذرا آپ کو اس پہ توجہ دینی چاہیے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ سائڈ افیکٹس کیا چیز ہیں ہم نے پہلے بھی بات کی تھی سائڈ افیکٹس کے بارے میں کہ یہ اسی طرح سے یہ چیز ہے جس طریقے سے اگر کسی پیشنٹ کو آپ میڈیسن دیں گے تو اس میڈیسن کا جس مرض کے وجہ سے وہ میڈیسن دی جا رہی ہے اس کا علاج تو شاید ہو جائے لیکن اس کے ساتھ ہو سکتا ہے کوئی نیا مرض پیدا ہو جائے اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ کسی کو اینٹی بایوٹک دی تو اس کو کوئی ریئیکشن ہو گیا آنکھیں سوج گئیں یا کچھ اس طریقے سے کچھ جسم پہ مختلف سرخ ہو گیا تو یا پیٹ خراب ہو گیا تو انفیکشن تو شاید ٹھیک ہو جائے لیکن پیٹ خراب ہونا یہ اس کا ایک نیا مرض پیدا ہو گیا جس کو اب علاج کرنے کی ضرورت ہوگی تو یہ پروگرامنگ میں بھی یہ سائڈ افیکٹس جو ہیں یہ کیا ہوتے ہیں یہ سائڈ افیکٹ بیسیکلی ایسی چیز ہے کہ آپ ایک کام ایکچولی آپ کر رہے ہیں لیکن اسی جگہ پہ ایک کچھ دوسرا کام بھی کیا جا رہا ہے جو مین کام سے ہٹ کے ہے تو ایک اسٹیٹمنٹ میں ایک سے زیادہ ویلیوز کو مینپولیٹ کرنا جو ہے یہ سائڈ افیکٹ کی نشانی ہوتی ہے اس سلسلے میں ہم نے پچھلی بار کچھ ایگزامپلس دیکھی تھیں وہ فنکشن ایف ون اور ایف ٹو جس میں ایف ون اور ایف ٹو کچھ آپ کو ویلیو ریٹرن کر رہے تھے but at the same time both of these function were changing the values of the parameters اسی طریقے سے آپ کا انکریمنٹ اور ڈیکریمنٹ آپریٹر جو ہوتے ہیں یہ اصل میں فنکشنس ہیں لینگویج ڈیفائنڈ فنکشنس ہیں آپ you can increment the value of a variable اور decrement the value of variable اور پھر اس کی پری انکریمنٹ اور پوسٹ انکریمنٹ یہ جو مختلف شیپس ہیں اس سے کچھ اور پرابلمس پیدا ہو جاتی ہیں بہرحال یہاں پر بھی اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ جب یہ انکریمنٹ اور ڈیکریمنٹ کر رہے ہوتے ہیں ایک اسٹیٹمنٹ میں آپ کسی کو کوئی ویلو بھی اسائن کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ان ویریبلس کی ویلو بھی چینج کر رہے ہیں تو یہ سائڈ افیکٹس آپ کر رہے ہیں ایک طرف ویریبل کی ویلو اسائنمنٹ کے ذریعے آپ نے چینج کی دوسری طرف انکریمنٹ آپریٹر کے ذریعے آپ نے چینج کی یہ اس طرح کے فنکشنس جن میں سائڈ افیکٹس ہوں جس طریقے سے میں نے آپ کو ایگزامپل دی انکریمنٹ ڈیکریمنٹ آپریٹرس کی یا جو ہم نے پہلے فنکشنس لکھے تھے ایف ون ایف ٹو جو پچھلی بار ہم نے دیکھا تھا ان کو بڑے سمپل سے فنکشنس تھے ایک وقت میں ایک سے زیادہ ان فنکشنس میں کام ہو رہا ہے ایک طرف تو وہ پیرامیٹر کی ویلیو چینج کر رہے ہیں in sense those parameters were sent by reference by value نہیں بائی ریفرنس ہم نے بھیجے تھے تو اس وجہ سے اس کے اندر جب اس پہ آپ کوئی کام کرتے ہیں تو اس ویریبل کی اس پیرامیٹر کی ویلیو جہاں پر کال کیا گیا ہے جہاں سے اس جگہ پہ بھی چینج ہوگی اور پلس آپ نے کیونکہ اس فنکشن سے کوئی ویلیو واپس ریٹرن کی جو اسٹیٹمنٹ میں یوز ہو رہی ہے اس وجہ سے ایک وقت میں آپ دو کام کر رہے ہیں and that is what a side effect اب اس سائڈ افیکٹ کا نتیجہ کیا ہے آرڈر آف ایویلویشن آپرینٹس کی ڈٹرمنسٹک نہ ہونے کی وجہ سے بعض اوقات آپ اسے کچھ اس طریقے سے پیرامیٹرز بھیج دیتے ہیں اگر لیٹ سے کہ ایک فنکشن میں ایک اسٹیٹمنٹ میں آپ نے دو فنکشن یوز کیے ہوئے ہیں جس طریقے سے ہم نے پہلے دیکھا تھا اور وہ ایک ہی پیرامیٹر ان کو پاس کیا جا رہا ہے اور وہ دونوں مختلف طریقے سے ان پیرامیٹرس کی ویلیوز کو چینج کر رہے ہیں تو آپ کو انڈیٹرمنسٹک ریزلٹس ملیں گے تو سائڈ افیکٹ سے آپ کو بچنا چاہیے یہ سائڈ افیکٹ سے آپ کس طریقے سے بچ سکتے ہیں یہ آپ ذرا یاد رکھیے کہ ہم نے اس میں دو تین باتیں کی تھیں کہ سائڈ افیکٹ کس جگہ پہ پیدا ہوتا ہے ایسی جگہ پہ جہاں پر اس فنکشن میں ایک سے زیادہ کام ہو رہے ہوں ایک سے زیادہ ویریبلس کی ویلیو چینج ہو رہی ہو ایک سے زیادہ آبجیکٹس کی ویلیو چینج ہو رہی ہو تو کیونکہ آرڈر آف ایویلویشن کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے اگر آرڈر آف ایویلویشن ڈیٹرمنسٹک ہو تو پھر آپ کو ہمیشہ ایک ہی جواب ملے گا آپ کو دو جواب مختلف نہیں مل سکتے تو اس آرڈر آف ایویلویشن کو آپ ڈیٹرمنسٹک کیسے بنا سکتے ہیں یہ بڑا ایک سمپل سا اس کا ایک طریقہ ہے اور وہ کیا ہے کہ اگر آپ کی کوئی اسٹیٹمنٹ ہے جس میں آپ کچھ ایسی چیزیں یوز کر رہے ہیں جن کے سائڈ افیکٹس ہیں تو اس اسٹیٹمنٹ کو چھوٹی اسٹیٹمنٹس میں بریک کر دیں میں آپ کو سلائڈ کی مدد سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں اب یہ آپ کی جو پہلے جو اسٹیٹمنٹ تھی C is equal to F one A plus F two A ذرا ایک نظر دوڑاتے چلیے وہ فنکشنس ایف ون اور ایف ٹو کی طرف بھی کہ وہ کیا فنکشن تھے F one was two X plus one X کی ویلو چینج کر کے اور اس میں ایک انکریمنٹ کر کے واپس بھیج رہا تھا اور ایف ٹو جو آپ کا جو پیرامیٹر تھا اس کو دو پہ ڈیوائڈ کر کے اس کی نئی ویلو وہ دو پہ ڈیوائڈ کر کے آپ کو ملے گی اور اس ویلو میں ایک ڈیکریمنٹ کر کے آپ کو واپس بھیج رہا تھا اور پچھلی بار ہم نے دیکھا تھا کہ اگر ایف ون جو ہے پہلے ویلویٹ ہوتا ہے ایف ٹو بعد میں ویلویٹ ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں آپ کو کچھ ریزلٹ ملتا ہے اگر ایف ٹو پہلے ویلیوٹ ہوتا ہے اور ایف ون بعد میں ویلیوٹ ہوتا ہے تو ریزلٹ آپ کو دوسرا ملتا ہے اب آپ کا جو ٹارگیٹ جو ہے آبجیکٹو جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ڈٹرمنسٹک بنانا ہے اس کو کمپائلر رائٹر پہ آپ نے نہیں چھوڑنا آپ نے کہنا ہے کہ پہلے ایف ون ہو اس کے بعد ایف ٹو ہو کیسے ہو سکتا ہے میں نے جس طریقے سے کہا بڑا آسان طریقہ ہے اس کو بریک کر دیں بریک کیسے کریں آپ دو نئے ٹیمپرری ویریبلس آپ ڈکلیئر کریں آپ کہیں temp one is equal to F one A and then you see temp two is equal to two F A اور اس کے بعد آپ کہیں C is equal to temp one plus temp two اب اس طریقے سے اس کو بریک کرنے سے آپ نے کہہ دیا ایکسپلسٹلی کہ پہلے ایف ون کو ایویلویٹ کرنا ہے اس کے بعد ایف ٹو کو ایویلویٹ کرنا ہے اس میں اب چانس والی بات کوئی نہیں رہ گئی اب یہ ذرا ایک چیز میں یہاں پر دہرانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ فنکشن لکھنے میں احتیاط کریں ایسے فنکشن نہ لکھیں جس میں سائڈ افیکٹس ہوں اگر یہ بالکل ضروری ہو اگر اس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو بعض اوقات آپ کو ایسے فنکشنس لکھنے پڑتے ہیں جس میں ایک فنکشن میں ایک سے زیادہ ویریبلس کی ویلیو چینج ہو رہی ہوتی ہے تو ان فنکشنس کو بڑی احتیاط سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے ان فنکشن کو استعمال کرتے وقت آپ اس چیز کا خیال رکھیں کہ اس اسٹیٹمنٹ میں ان کا جو آرڈر آف ایویلویشن جو ہے اس کی وجہ سے جو اسٹیٹمنٹ کا جو جواب جو ہے وہ انڈیٹرمنسٹک نہیں ہونا چاہیے اگر ایسا ہوگا تو this is wrong program this program has defects اس کو آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ اس کو بریک کر دیں گے جس طریقے سے میں نے آپ کو دکھایا تو یہ آپ کا پروگرام ٹھیک ہو جائے گا اس میں غلطی نہیں ہو سکتی اب میں آپ کو کچھ سلائڈ کی مدد سے کچھ ایگزامپلس دکھاؤں گا کچھ چیزیں بتاؤں گا کہ کس کس جگہ سے کس کس وجہ سے سائڈ افیکٹس پیدا ہوتے ہیں and what are the guidelines how can we sort of avoid the side effects تو آئیں چلتے ہیں ذرا پھر ایک بار سلائڈ پہ سائڈ افیکٹ کے پوائنٹ آف ویو سے دو تین چیزیں جو ہیں وہ نہایت خطرناک ہیں اور نہایت امپورٹنٹ ہیں ان چیزوں کو سمجھنا اور ذہن میں رکھنا سب سے پہلے تو میں انکریمنٹ اور ڈیکریمنٹ آپریٹرس کا ذکر کر چکا ہوں یہ آپریٹرس ایسے ہیں جو بڑی آسانی سے پرابلم پیدا کر دیتے ہیں پروگرام کو سمجھنے میں بڑی مشکلات پیدا کر دیتے ہیں ذاتی طور پہ آپ کو چاہیے کہ ان آپریٹرس کو اوائڈ کریں اگر آپ نے انکریمنٹ کرنا ہے تو سمپلی لکھ دیں I equal to I plus one یہ اس سے بہت آسان بہت بہتر کام ہے بجائے اس کے کہ آپ آئی پلس پلس لکھیں تو ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ اس کو ان آپریٹرس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کریں دوسرے جو دو آپریٹرز جن کا میں اس وقت ذکر کرنا چاہوں گا وہ ہیں کاما آپریٹر اور اسائنمنٹ آپریٹر یہ دو نہایت خطرناک آپریٹرز ہیں ونس اگین سائڈ افیکٹس کے حوالے سے اور یہ آپ کو جیسے کہ علم ہوگا سی سی پلس پلس قسم کی لینگویجز میں آپ ایک اسٹیٹمنٹ میں دیٹ از کہ ایک سیمی کولن سے دوسرے سیمی کولن کے درمیان میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس میں آپ ملٹیپل کام کر سکتے ہیں اسائنمنٹ اور یہ آپریٹر کی مدد سے کاما آپریٹر ایک ایگزامپل اس کی یہ ہے کہ آپ نے یہاں پر ڈیکلریشن کی int I comma J is equal to zero اب یہ جو کاما آپریٹر جو یہاں پر جو یوز ہو رہا ہے بیسکلی یہ ایک لائن میں آپ نے دو ویریبل آپ نے انٹیجر ٹائپ کے آئی اینڈ جے آپ نے ڈکلیئر کیے اور اس میں جے کو آپ نے زیرو سے انیشلائز کر دیا دو کام ہو رہے ہیں ایک اسٹیٹمنٹ میں پرابلم اس میں کیا ہے کہ پرابلم جب آپ اس اسٹیٹمنٹ کو پڑھیں گے تو اکثر اوقات پڑھنے سے یہ تاثر ملتا ہے کہ آئی کی ویلیو بھی انیشلائز ہو رہی ہے زیرو میں جبکہ یہاں پر ایسا نہیں ہو رہا یہ پہلی اسٹیٹمنٹ دیٹ از جب آئی کی ڈیکلریشن اور جے کی ڈیکلریشن اور اس کی انیشلائزیشن یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں اس میں آئی کی ویلیو انیشلائز نہیں ہوتی تو یہ کوما کی وجہ سے آپ کو یہ ایک طرف سائڈ افیکٹ ہونے کی وجہ سے یہ پرابلم ہو رہا ہے اگر آپ نے کچھ ویریبلس کو انیشلائز کرنا ہے اسٹیٹمنٹ میں تو رائٹ اے سیپریٹ اسٹیٹمنٹ جہاں پر آپ اسے کہیں کہ انٹ آئی اس کے بعد دوسری statement int J is equal to zero in that case it would be very clear کہ آئی انیشلائز نہیں ہو رہا اور جے انیشلائز ہو رہا ہے دوسرا جو ایک امپورٹنٹ جو ہے چیز وہ یہ ہے کہ کوما اور ایکول جو اسائنمنٹ جو ہے ان کا کمبینیشن تو اور ہی زیادہ مشکلات پیدا کر دیتا ہے یہ دونوں اپنی جگہ پہ مشکل چیزیں ہیں دونوں اپنی جگہ پہ پرابلمس کریٹ کرتے ہیں لیکن یہ کوما اور اسائنمنٹ دونوں مل جائیں تو پھر اس کو پڑھنے میں اور زیادہ مشکلات پیدا ہوتی ہیں اگر یہ آپ کی یہ اس اسٹیٹمنٹ کو دیکھیں we have these variable A B and C and we are seeing A is equal to B comma C is equal to zero once again یہاں پر اگر اس کو پڑھنے سے فوری طور پہ جو ذہن میں مطلب آئے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اے بی اور سی کی ویلیو جو ہے وہ زیرو کے برابر سیٹ کی جا رہی ہے اگرچہ ایسا نہیں ہے تو اس طریقے سے اسائنمنٹ اور قومے کو آپ مکس نہ کریں اس کو پڑھنے میں اس کو سمجھنے میں بڑی مشکلات پیدا ہوتی ہیں you should have simply return A is equal to B semicolon and then C is equal to zero the second statement so یہ دو مختلف اسٹیٹمنٹ ہو گئے جہاں پر ملٹیپل اسائنمنٹ کی بات ہے یہ آلریڈی پچھلی بار ہم ایگزامپل دیکھ چکے ہیں یہاں پر بھی میں آپ کو وہی ایگزامپل دوبارہ دکھاؤں گا array I plus plus is is equal equal to to array I X اب یہاں پر بھی کیونکہ یہ اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ جو تھی یہ ملٹیپل اسائنمنٹ ایک اسٹیٹمنٹ میں ہو رہی ہے اور پھر آرڈر آف ایویلیویشن کی وجہ سے کچھ آپ کو یہ پتہ نہیں لگ رہا ہے کون سا آپرینٹ پہلے ایویلیویٹ ہوگا کون سا بعد میں ایویلیویٹ ہوگا تو یہاں پر اس وجہ سے ایمبیگوٹی پیدا ہو گئی انکنسٹنسی انڈیٹرمنسٹک قسم کا بیہیویئر سامنے آ گیا تو ہمیشہ کوشش کریں کہ ملٹیپل اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹس ایک اسٹیٹمنٹ میں آپ یوز نہ کریں ملٹیپل اسائنمنٹ آپریٹرس ایک اسٹیٹمنٹ میں آپ یوز نہ کریں اگر آپ کو یہ کام کرنا ہی ہے تو اس طریقے سے لکھیے array I plus plus is equal to X and then array I is equal to X in that case you would know exactly کہ یہ کیسے کام ہو رہا ہے کس طریقے سے کون سی ویلیو چینج ہو رہی ہے اور کس کا کس پہ کیا امپیکٹ ہو رہا ہے ایک اور جو نہایت خطرناک جو چیز جو اکثر پروگرام میں دیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اسائنمنٹ کو بولین ایکسپریشن میں یوز کیا جائے یہ جس طریقے سے یہ ایک آپ کو ایکسپریشن نظر آ رہا ہے if A equal to B then do something اب یہاں پر اے کو بی کی ویلیو دی جا رہی ہے اس میں اے کی نئی ویلو جو ہے وہ بی کی جو ویلو جو پڑی ہوئی ہے اس میں وہ آ جائے گی and if this value is not equal to zero یہ ہم نے وہ زیرو اور ٹرو اور فالس اور یو نو ایکسپریشنس کو ہم نے مکس کر دیا اور اس وجہ سے یہ پرابلم پیدا ہو گئی اگر یہ ویلو زیرو کے برابر نہیں ہے تو then we are doing something اس طرح کی چیزوں سے اجتناب کریں اگر آپ نے یہ کام کرنا ہی ہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں اس اسٹیٹمنٹ سے پہلے آپ کہیں کہ اے ایکل ٹو بی اور اس کے بعد آپ کہیں if A is not equal to zero that is کہ آپ نے اے میں بی کی ویلیو سائن کر دی اس کے بعد آپ نے کہا کہ اب اس کو چیک کریں کہ یہ زیرو کے برابر تو نہیں ہے آپ ایکسپلسٹلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر میں اے میں بی کی ویلیو اسائن کر رہا ہوں اور اس کے بعد اس کو میں زیرو کے اگینسٹ چیک کر رہا ہوں یہ جو پہلے جو کوڈ لکھا گیا تھا اس میں یہ چیز امپلسٹ تھی اور امپلسٹ ہونے کی وجہ سے اس کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے اور جب آپ اس کو سمجھیں گے مشکل سے تو پھر اس کو ڈیبک کرنا اس کو انہینس کرنا وہ سارے پرابلمس آپ کے لیے اسی طریقے سے سامنے آئیں گے یہ جو سائڈ افیکٹ اور آپرینٹس کی ویلیویشن جو ہے یہ عام طور پہ اس کے بارے میں کم گفتگو ہوتی ہے پروگرامنگ کی کلاسز میں لیکن یہ ایک نہایت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے اور پروڈکشن کوڈ میں میں نے کئی بار دیکھا ہے انڈسٹری میں ایسا کوڈ لکھا ہوا جس کے سائڈ افیکٹس ہیں اور پھر ان سائڈ افیکٹس کی وجہ سے پرابلم پیدا ہو رہے ہیں اور پھر ان پرابلمس کو پہلے تو یہ سمجھ ہی نہیں آتا کہ یہ پرابلم ہے کیا پرابلم ہو کیا رہا ہے جیسے ہم نے پہلے پچھلی بار ایگزامپل دیکھی تھی کہ we were suppose to initialize the value of A zero and A one array zero array index zero اور انڈیکس ون پہ ہم ان کو ایک ویلیو ایکس اسائن کرنا چاہ رہے تھے لیکن کیونکہ آرڈر آف ایویلیویشن ہمارے کنٹرول میں نہیں تھا اس وجہ سے ایرے ون کی ویلیو چینج نہیں ہوئی اور وہاں پر گاربیج پڑی ہو سکتی تھی تو اس طرح کے پرابلم پہلے تو یہی نہیں سمجھ آتا ہے کہ میں تو یہ کام کر رہا ہوں یہاں پر یہ ویلیو چینج کیوں نہیں ہو رہی اور عام طور پہ آپ کی طرف آپ کا اس طرف آپ کی توجہ ہی نہیں جاتی کہ یہ کام کو غلط بھی ہو سکتا ہے بڑا سمپل سا دیکھنے میں اسٹریٹ فارورڈ سی چیز لگتی ہے بالکل جس کو کہتے ہیں کہ جو نا اتنی سمپل ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں آپ غلطی کر ہی نہیں سکتے یہ سائڈ افیکٹس جب آپ کو اگر ان چیزوں کے بارے میں نہیں پتہ ہوگا ان کی طرف آپ توجہ نہیں دیں گے تو یہ آپ کے لیے بڑی مشکلات پیدا کریں گے اب جو اگلی چیز جو میں جس کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں یہ اکثر جب بھی میں پروگرامنگ کے حوالے سے گفتگو کرتا ہوں اچھا کوڈ لکھنے کے حوالے سے گفتگو کرتا ہوں تو مجھ سے لوگ اس چیز کے بارے میں بحث کرتے ہیں سوال کرتے ہیں and they are not very clear about this thing اور وہ کیا چیز ہے وہ ہے پرفارمنس یہ پرفارمنس کے بارے میں بے شمار بار یہ بات ہوتی ہے کہ جی یہ کوڈ کیسے لکھنا چاہیے کہ اس کی پرفارمنس بہتر ہو ٹائم کم لگے کام زیادہ ایفیشنٹلی کام زیادہ جلدی کیا جا سکے ایک پرابلم جو پرفارمنس کا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کوڈ کی پرفارمنس آپ بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو بعض اوقات آپ کو کچھ ٹرکس پلے کرنے پڑتے ہیں یا کچھ ایسے آپ کو اسٹیپس لینے پڑتے ہیں جس سے اس کی ریڈیبلٹی پہ امپیکٹ ہوتا ہے اور جب آپ کو اس کی ریڈیبلٹی اس کی خراب ہوگی اس پہ امپیکٹ پڑے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوڈ کم مینٹنیبل ہوگا تو پرفارمنس اور مینٹنیبلٹی اکثر اوقات they are at odds with each other دونوں ایک دوسرے کے مقابلے پہ ہوتے ہیں اگر آپ پرفارمنس انکریز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کا جو ہے کوڈ وہ اتنا مینٹنیبل نہیں رہتا اگر آپ مینٹننس کی طرف توجہ دیتے ہیں تو بعض اوقات اس کی پرفارمنس خراب ہو جاتی ہے میں آپ کو یہ چیز ایک ایگزامپل کی مدد سے ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہوں گا یہ جو آپ کے سامنے ایک کوڈ سیگمنٹ نظر آ رہا ہے یہ بیسکلی یہ اس طرح کا کوڈ ایک بار مجھے لکھنے کا موقع ملا تھا یا میں نے اس طرح کا کوڈ لکھا تھا جس میں دیور سرٹن کنڈیشنز اور جو problem that we were trying to solve وہ کافی کمپلیکس پرابلم تھا کافی ٹائم کنزیومنگ پرابلم تھا تو we had to do certain optimizations from performance perspective تو یہ میں اسی طرح کے کوڈ جو میرے ایکسپیرینس میں ہے اس کو میں پرفارمنس کے لیے کس طریقے سے میں نے ماڈیفائی کیا اور اس کے کیا افیکٹس ہوئے اس کی مینٹیننس کے پوائنٹ آف ویو سے ذرا اس کو ایک نظر دیکھتے ہیں یہ جو کوڈ تھا یہ اس میں ایک فور لوپ ہے اور اس فور لوپ کے بعد دیر از سم کوڈ سیگمنٹ جس کو سیگمنٹ ون کا نام دیا گیا ہے اس کے بعد there are certain if conditions if condition one perform code segment number three if condition two perform code segment number four else if condition three perform code segment number five اور اس کے بعد یہ کنڈیشن کا جو بلاک ہے ختم ہونے کے بعد ایف کا بلاک ختم ہونے کے بعد then there is this code segment which we need to perform that is segment number two تو یہ ایک بڑا سمپل سا ایک اسٹرکچر ہے کوڈ کا اب اس کوڈ میں there were certain things that were important اور وہ کیا چیزیں تھیں وہ یہ تھی کہ اس فور لوپ کی ایگزیکیوشن کے دوران یہ جو کنڈیشنز جو ہیں condition one condition two and condition three not change یہ کچھ اس طریقے سے کنڈیشنز تھیں کہ یہ یہاں پر جن ویریبلس پہ یہ ڈپینڈ کر رہی ہیں ان کی ویلیو اس لوپ کے درمیان میں چینج نہیں ہو رہی دوسرا اس میں یہ تھا کہ یہ n کی ویلیو بہت بڑی تھی اور یہ ہمارے پاس ایکچولی بہت بڑا ویکٹر تھا ایکچولی یہ ایک میٹرکس تھا ان میٹرکس کے ساتھ ہم we were doing certain operations کچھ ہم پروجیکشنز بنانا چاہ رہے تھے کچھ پروڈکشن کرنا چاہ رہے تھے گلوبل اکانومی کے بارے میں کچھ اس طرح کا کچھ پروگرام تھا اس کی ڈیٹیل میں جانے کی سب ضرورت نہیں ہے اینی وے سو یہ ایک بہت لمبی چوڑی کمپیوٹیشن اس میں ہو رہی تھی actually it was more than one loops یہ صرف ایک لوپ نہیں تھی تو جب ہم نے دیکھا کہ اس میں ٹائم کافی کنزیوم ہو رہا ہے تو پھر ذرا تھوڑا سا ہم نے اس کو انالائز کیا اور پھر ہم نے سوچا کہ کیونکہ کنڈیشن جو ہیں اس فار لوپ کے اندر چینج نہیں ہو رہی وہ ویریبلس جن پہ یہ کنڈیشنز ڈپینڈ کر رہی ہیں وہ اس فار لوپ کے اندر چینج نہیں ہو رہے اس وجہ سے بہتر یہ ہے کہ یہ جو فار لوپ جو ہے یہ کنڈیشن کے اندر ہو تاکہ ایک بار کنڈیشن جب ہم نے دیکھ لی کہ یہ کنڈیشن یہ ٹرو ہے کون سی والی تو اس کے بعد جو کام ہم نے بار بار کرنا ہے این بار ہم نے کوئی چیز کرنی ہے تو اس کو دوبارہ ہمیں کنڈیشن کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس طریقے سے ہم ان سٹیپس کو ہم بچا سکتے ہیں جو اس کی کنڈیشن کو چیک کرنے کے اور اگر فرض کریں یہ تیسری کنڈیشن اس in that particular case we had a long list of conditions تو جو پرٹیکولر کنڈیشن ہے اگر آخری والی کنڈیشن ہے تو اس کا مطلب ہے پہلی ساری وہ ٹیسٹ ہوں گی ہر لوپ کی اٹریشن میں اور اس کے بعد آخری والے تک پہنچ کے پھر وہ کوڈ اس کی باڈی میں جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہوگا اس کے بعد پھر اگلی اٹریشن آئے گی پھر ساری کنڈیشنز چیک ہوں گی and so and so forth تو بجائے اس کے کہ ہر کنڈیشنز کو ہم ہر لوپ اٹریشن میں چیک کریں ہم پہلی بار چیک کر لیتے ہیں اینڈ دین اس کے اندر کی لوپ کی اٹریشنز ہم رکھ دیتے ہیں جب اس کی لوپ کی اٹریشنس کو ہم نے اس کے اندر رکھ دیا تو یہ کوڈ کی شکل و صورت کچھ اس طریقے سے بن گئی اب یہ ہے کہ if condition one then we have this for loop اس فور لوپ میں پہلے ہمارا کوڈ سیگمنٹ ون ہے پھر کوڈ سیگمنٹ 3 پھر کوڈ سیگمنٹ 2 ہے پھر else if condition 2 then we have this loop اس لوپ میں we have code segment 1 code segment 4 and then code segment 2 and so and so forth تو یہ بیسکلی اس طریقے سے ہم نے کیا تاکہ وہ اس کو چیک جو ہے ہر اٹریشن میں وہ چیکس ہمارے بچ سکیں اب آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کافی آسانی سے یہ چیز نظر آ جاتی ہے کہ یہ کوڈ مشکل ہے اس کو سمجھنا پہلے کوڈ کی نسبت یہ کم مینٹنیبل ہے گو کہ ہم نے پرفارمنس اس سے کافی بہتر اچیو کر لی اور ان دیٹ پرٹیکولر کیس ہمارے پاس جو دیٹ پرٹیکولر آرکیٹیکچر جو تھا اس میں پائپ لائن جو تھا ڈیٹا کی کیش بہت چھوٹی تھی تو پائپ لائن جو ہے یہ کنڈیشن کی وجہ سے پائپ لائن فل نہیں ہو پاتی تھی اس وجہ سے اس کی پرفارمنس بہت سلو ہو گئی تھی یہاں پر ہم نے پائپ لائن کو ذرا بہتر طریقے سے یوٹیلائز کر لیا اور اس سے ہماری پرفارمنس صرف اس کی کنڈیشن کے چیک نہ ہونا ایک چیز ہے اور کیونکہ ڈیٹا پائپ لائن اور وہ کوڈ پائپ لائن وہ بھری رہتی تھی اس وجہ سے اس کو کافی ہم نے پرفارمنس بہتر اچیو کر لی یہ پائپ لائن آرکیٹیکچر اس وقت میں بہت میں نہیں جانا چاہتا یہ کمپیوٹر آرکیٹیکچر کا ذرا تھوڑا سا موضوع ہے ذرا تھوڑا سا ہٹ جاتی ہے بات بہرحال آپٹیمائزیشن کے مختلف اسپیکٹس ہوتے ہیں مختلف پہلو ہوتے ہیں جن کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے یہ پرفارمنس جو ہے یہ بعض کا مختلف کیسز میں بڑا کرٹیکل رول پلے کرتی ہے آپ کے آبویسلی کوئی پروگرام لکھنے کا آبجیکٹو یہ ہے کہ اس چیز کو ایفیشینٹلی کیا جائے اینڈ ان سرٹن کیسز اگر وہ آپ کی ریئل ٹائم اپلیکیشن ہے یا آپ کا ڈیٹا سیٹ بہت بڑا ہے تو اگر آپ کو بہت اسے ٹائم زیادہ لگ رہا ہے تو you need to fine tune the performance of that code and data اب جو سوال جو جس کی طرف میں نے پہلے ذکر کیا تھا جو اکثر جو بحث ہوتی ہے جو لوگ بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جی performance is a very important factor so ہمیں کوڈ ہمیشہ اس طریقے سے لکھنا چاہیے کہ جس میں پرفارمنس ہم زیادہ اچھی ہو جس کی زیادہ بہتر ایفیشینٹلی سسٹم کے ریسورسز کو ہم یوز کر رہے ہوں اس میں یقیناً میں اس چیز سے آرگو نہیں کر سکتا کہ ہمیں بہتر طریقے سے اس کو ریسورسز کو یوٹیلائز کرنے کی ضرورت ہے لیکن ایک چیز آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے اور وہ یہ ہے eighty twenty rule eighty twenty rule کیا چیز ہے اس چیز کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں ایٹی ٹوینٹی رول یہ ہے کہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے یہ چیز آپ ذرا ذہن میں رکھیں کہ آپ کو اگر دس چیزیں آپ کو کرنی ہوں تو شاید اس میں سے آٹھ چیزیں جو ہیں وہ ان کا اتنا فائدہ نہ ہو جتنا دو چیزیں جو ہیں کریں ان کا آپ کو زیادہ فائدہ ہو تو eighty percent of the benefits would come from twenty percent of the things that you do یہ زندگی میں ایک بڑا گولڈن اصول ہے بڑا گولڈن پرنسپل ہے پریٹو پرنسپل اس کو کہا جاتا ہے جو پریٹو صاحب نے اس کو دیکھا تھا سب سے پہلے انہوں نے اس چیز کو آبزرو کیا تھا اور ڈاکومنٹ کیا تھا اس چیز کا میں بڑی تفصیل سے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں پریٹو پرنسپل میں آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں بڑی ڈیٹیل میں کوڈ میں بھی یہ پریٹو پرنسپل اپلیکیبل ہوتا ہے یہ ایٹی ٹوینٹی کا رول جو ہے کوڈ میں بھی بڑے اپلیکیبل ہوتا ہے اور ایکچولی جو کمپیوٹر ڈیزائن میں اور آرکیٹیکچر کے ڈیزائن میں کمپیوٹر آرکیٹیکچر کے ڈیزائن میں بھی آپریٹنگ سسٹمس کے ڈیزائن میں بھی یہ پرنسپل بڑے غور سے بڑے اچھے طریقے سے امپلیمنٹ اس کو کیا جاتا ہے اس کو سمجھ کے کہ اس کے کیا امپیکٹس ہیں کیا افیکٹس ہیں اور کس طریقے سے الگودم لکھنا چاہیے یہ آپریٹنگ سسٹمس میں یا کمپیوٹر آرکیٹیکچرز میں اس کی آپ کی اپلیکیشن آپ کو نظر آئیں گی تو یہ پرفارمنس جو ہے یہ بھی ایٹی ٹوینٹی رول کے مطابق چلتی ہے کیا اس کا اصول کیا ہے وہ یہ ہے کہ you spend eighty percent of your time in twenty percent of the code یعنی کہ اگر آپ کے پاس ایک ملین لائنز آف کوڈ ہے تو جو آپ eighty percent of the time جو آپ اسپینڈ کر رہے ہیں وہ شاید بیس ہزار لائنس میں آپ اسپینڈ کر رہے ہوں اس کا ٹوینٹی پرسینٹ جو ایک ملین کا جو ہے اب یہ جو ٹوینٹی پرسینٹ اور ایٹی پرسینٹ کی یہ جو کہانی ہے یہ کیسے ہمیں پتہ لگے کہ کون سا ٹوینٹی پرسینٹ ایسا ہے جس میں ہم ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں اور کون سا ٹوینٹی پرسینٹ ایسا ہے جس کو ہمیں بہتر بنانے کی زیادہ بنانے کی ضرورت ہے جو باقی ایٹی پرسینٹ ہے جس میں ٹوینٹی پرسینٹ ٹائم یوز ہو رہا ہے اس کو زیادہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس میں ٹائم ویسے ہی کم استعمال ہو رہا ہے اور اگر آپ اس میں زیادہ ایفیشینٹ اس کو بنانے کی کوشش کریں گے جس طریقے سے ہم نے پہلے ایگزامپل دیکھی تو آپ اس کوڈ کو مینٹیننس کے پوائنٹ آف ویو سے زیادہ مشکل کر لیں گے تو گول یہ ہے کہ صرف اس کوڈ کو فائن ٹیون کیا جائے جو پرفارمنس پہ جس کا امپیکٹ ہے پرفارمنس پہ جس کو ہٹ پڑ رہی ہے جس کی وجہ سے جو ہاٹ اسپاٹ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہاٹ اسپاٹ کون سا ہے تو اس کوڈ کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور پھر اس کو فائن ٹیون کرنا یہ ہم کیسے کریں تو یہ گو کہ مینٹیننس سے ذرا تھوڑا سا ہٹ کے موضوع ہے لیکن کیونکہ پرفارمنس کا تعلق کوڈ سے ہے اور اکثر یہ سوال اٹھتا ہے تو اس وجہ سے میں چاہوں گا کہ یہاں پر اس چیز کی وضاحت ہو جائے جو طریقہ ہم استعمال کرتے ہیں اس ٹوینٹی پرسینٹ آف کوڈ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے کہ جس کو آپ کو فائن ٹیون کرنے کی ضرورت ہے اس کو ہم کہتے ہیں پروفائلنگ یہ پروفائلنگ جو ہے پروفائلنگ کیا چیز ہے پروفائلنگ یہ ہے کہ دیر آر سرٹن ٹولس جو پروفائلرس کہلاتے ہیں آپ ان کو کوڈ پہ چلاتے ہیں جب آپ کوڈ چلاتے ہیں تو ساتھ یہ پروفائلر کو آن کر دیتے ہیں یہ پروفائلر جو ہے یہ ٹائم نوٹ کرتا رہتا ہے کہ کس جگہ پہ کس فنکشن میں کس روٹین میں آپ نے کتنا ٹائم اسپینڈ کیا اور کون سی روٹین کتنی بار کال ہوئی کس جگہ سے کال ہوئی کس کتنی بار اس اس میں کتنی لوپس کتنی ہیں اس کی ٹوٹل نمبر آف اسٹیٹمنٹس کتنی آپ نے ایگزیکیوٹ کی اس لوپ میں پورے سائیکل سے گزرتے ہوئے کتنی بار کال ہوا وغیرہ وغیرہ کتنا اس میں آپ نے ٹائم اسپینڈ کیا ہر روٹین کا ہر فنکشن کا الگ علیحدہ جب آپ یہ پروفائلر چلاتے ہیں تو اس سے آپ کو چلانے کے بعد آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کون سی جگہیں ایسی ہیں جہاں پر آپ ٹائم زیادہ اسپینڈ کر رہے ہیں اور پھر اگر آپ پرفارمنس سے مطمئن نہ ہوں آپ بہتر پرفارمنس چاہتے ہوں تو پھر آپ ان جگہوں کو فائن ٹیون کرتے ہیں وہاں پر اگر آپ کو کوڈ میں کوئی ماڈیفکیشن کی ضرورت ہے جس طریقے سے میں نے آپ کو ایگزامپل دی کہ ہم نے سمجھا کہ ہمیں یہاں پر اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اس کوڈ کی پرفارمنس کو بہتر بنائیں تو we set okay at this particular point we will compromise maintainability کہ ہمیں جس چیز کی اس وقت زیادہ ضرورت ہے پرفارمنس کی ضرورت ہے مینٹننس ہم اس کو اچھے طریقے سے ڈاکومنٹ کر دیں گے کہ یہاں پر یہ کام ہو رہا ہے اس سے ہم اس کو مینٹننس اس کی بہتر بنانے کی کوشش کریں گے چاہے اس میں ریڈنڈنسی ہو یا وہ اس کی ریڈیبلٹی خراب ہو رہی ہو ہم نے اپنے جو انجینئرنگ جس کی ہم بات کرتے تھے کہ انجینئرنگ جو آپ نے ٹریڈ آف کا ذکر ہے کون سا آپ نے کام کرنا ہے ورسز اس کی کیا کیا کاسٹ ہے we we we did that that and decided کہ performance in particular case more than so آپ کے سامنے بھی یہ کیس ہو سکتا ہے in that case you would fine tune that code تو میں یہ ذرا پروفائلر کو ذرا ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ یہ کیسے کام کرتا ہے یہ کس طرح کی آپ کو آؤٹ پٹ دیتا ہے کس طرح کا آپ کو ڈیٹا دیتا ہے اور اس سے آپ کس طریقے سے اپنے پروگرام کو بہتر بنا سکتے ہیں تو آئیں چلتے ہیں ذرا یہ سلائڈ پہ اس پروفائلر کی ایک ذرا آؤٹ پٹ دیکھتے ہیں یہ ایگزامپل جو آپ کے سامنے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ایک ٹیبل ہے جس میں اس پروفائلر سے جو ڈیٹا اکٹھا کیا گیا ہے وہ لکھا گیا ہے یہ ایگزامپل کرنگن صاحب کی کتاب دا پریکٹس آف پروگرامنگ سے میں نے لی ہے یہ کون صاحب ہیں اگر آپ کو یاد ہو یہ وہی صاحب ہیں جنہوں نے سی لینگویج انوینٹ کی تھی رچی اور ان دونوں نے مل کے یہ سی لینگویج انوینٹ کی تھی تو یہ ایک بڑا اونچا مقام رکھتے ہیں ہماری کمپیوٹر سائنس کی کمیونٹی میں بہرحال اس پروفائلر کی ایگزامپل جو ان کی جو ریئل ایگزامپل جو انہوں نے دی ہے کہ ان کے سامنے جو پیش آئی اور پھر انہوں نے کس طریقے سے اس کو پروفائل کر کے آئیڈینٹیفائی کیا بوٹل نیکس کیا ہیں ہاٹ اسپاٹس کیا ہیں اور پھر کس طریقے سے اس کوڈ کی پرفارمنس کو بہتر بنایا تو پہلا اسٹیپ یہ ہے یہ پروفائلر چلانا تو یہ ایک فنکشن تھا I S S P A M کہ is is spam that the name of that function اس کی پرفارمنس سے وہ مطمئن نہیں تھے تو دس ہزار بار اس فنکشن کو کال کیا گیا پروفائلر چلانے کے بعد اور اس سے کچھ اس طریقے سے ڈیٹا سامنے آیا جو function S T R C H R جو فنکشن ہے اس کی کالز تھیں four eight three five zero zero zero اتنی بار اس کو کال کیا گیا total number of instructions nine four four zero one one zero zero zero zero اور total number of cycles one one three one four nine nine zero zero zero zero یہ S T R C H R جو فنکشن ہے اتنی بار کال کیا گیا ٹوٹل نمبر آف انسٹرکشنز جو ایگزیکیوٹ ہوئیں ٹوٹل نمبر آف سائیکلز جو ایگزیکیوٹ ہوئے ان کالز کے نتیجے میں وہ یہ تھے اور ٹوٹل ٹائم جو اس فنکشن نے لیا that was 45.26 second which was 81% percent of the total time یہ دس ہزار بار I S S P M کو کال کرنے کے نتیجے میں جو ٹوٹل ٹائم جو لگا اس کا 81% ٹائم جو تھا was spent in this function. Uske baad 6.08 seconds, that is 10.9% of the time was spent in strncmp. 2.59 seconds, that is 4.6% of the time was spent in strstr. 1.83 seconds, that is 3.33% was spent in strlen. یہ چار فنکشنز جن کا میں نے ذکر کیا S T R C H R eighty one percent S T R N C M P ten point nine percent S T R S T R four point six percent S T R L E N three point two percent یہ چار فنکشن انہوں نے total ninety nine point eight percent of the total time ان چار فنکشن میں کنزیوم ہوا اس کے بعد I S S P A M was again zero point zero nine seconds point two percent time اس میں لگا تو یہ پانچ فنکشنس ہیں ان سے مل کے total hundred percent and there were eleven other which insignificant contribution to performance یعنی کہ باقی گیارہ فنکشنس کا ٹائم ملا کے جو تھا یہ پہلے function S T R C H R سے بے انتہا کام تھا وہ تقریباً point zero zero one percent کی رینج میں اس طرح سے ٹائم آ رہا تھا جو ان سگنیفیکینٹ جو اس کو آپ کو کاؤنٹ کرنا اس کو دیکھنا ہی بڑا مشکل ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں آپ یہ دیکھیے کہ وہ ایٹی ٹوینٹی رول سے بھی زیادہ یہ چیز سامنے نظر آ رہی ہے کہ ایکچولی اگر یہ ٹوٹل تیرہ فنکشن چودہ فنکشنس اگر آپ ان کو دیکھیں وی ہیڈ سکسٹین تو یہ سولہ فنکشنس میں پہلے دو functions they were taking ninety one point nine percent of the time اور باقی چودہ functions they were taking less than ten percent تو یہ ایک تو وہ ایٹی ٹوینٹی رول ایکچولی یہ اس سے بھی زیادہ ایک کیس ہے جو سامنے آیا کہ ایٹی ٹوینٹی سے بھی زیادہ اس کی ڈویژن ہے پرفارمنس کی اور اس کی سو so, ایک بار پروفائلر چلانے کے بعد یہ اس طریقے سے فگر سامنے آئی اچھا اس پروفائلر چلانے میں ذرا ایک چیز ذرا امپورٹنٹ ہے نوٹ کرنا وہ یہ ہے کہ اس فنکشن کو دس ہزار بار کال کیا گیا عام طور پہ جب آپ پروفائلر چلاتے ہیں اگر آپ نے کوئی چیز ایک بار آپ چلائیں گے تو آپ کو نمبرز اتنے چھوٹے ملیں گے ملی سیکنڈز میں آپ کو نمبر ملیں گے کہ آپ ان کو ریکارڈ کرنا آپ کے لیے مشکل ہوگا ان کو دیکھنا مشکل ہوگا تو you need to execute this thing for number of times تو یہ دس ہزار بیس ہزار لاکھ اس طریقے سے آپ نمبرز اس کو چلاتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کس جگہ پہ کیسے ٹائم استعمال ہو رہا ہے تاکہ آپ کو سگنیفیکینٹ ڈیٹا آپ کے سامنے آئے تو پروفائلر میں دو تین چیزیں ایک تو یہ ہے کہ نمبر آف ٹائمس آپ کو چلانا پڑتا ہے آپ کو یہ سیٹ کرنا پڑتا ہے کتنی بار اس کو کال کرنا ہے اور پھر یہ ہے کہ اس کو اس پورے پیریڈ کے دوران میں اس چیز کو ریکارڈ کر کے then you analyse this data and identify what are the hot spots so اس طریقے سے پروفائلنگ کرنے سے آپ کے پاس جو بوٹل نیکس جو ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں وہ ہاٹ اسپاٹس آپ کے سامنے آ جاتے ہیں and then you can fine tune those hot spots اب نیکسٹ کوشچن از کہ جب آپ جو ہاٹ اسپاٹس جو پرفارمنس باٹل نیکس آپ کے سامنے آئے تو اب ان کو کیسے ٹھیک کیا جائے ان ہاٹ اسپاٹس کو کول ڈاؤن کیسے کیا جائے basically there are only two fundamental approaches وہ دو کیا چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ کوئی نیا الگوریدم آپ سامنے لے کے آئیں اگر آپ کسی جگہ پہ آپ کو پرفارمنس ہٹ پڑ رہی ہے تو آپ سوچیں یہ دیکھیں کہ کیا کوئی اور الگودم استعمال کیا جا سکتا ہے اسی جو مثلاً S T R S T R جو ہے یہ جو جو کچھ بھی کام یہ کرتا ہے اسی کام کو کرنے کا کوئی اور الگودم ہو سکتا ہے جس سے اس کی پرفارمنس بہتر ہو جائے ایک ایگزامپل جس طریقے سے ہے کہ فرض کریں آپ نے سارٹنگ کا کچھ کام کیا ہوا ہے تو آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ سارٹنگ جو ہے یہ بہت ٹائم لے رہی ہے آپ کے پرٹیکولر کیس میں تو جب آپ اس کو اینالائز کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ اس میں ببل سارٹ کا فنکشن آپ نے یوز کیا ہوا تو جب آپ اس ڈیٹے کو اینالائز کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ببل سارٹ کی بجائے اگر آپ کوئک سارٹ کا فنکشن آپ یوز کریں گے تو شاید آپ کو پرفارمنس بہتر ملے گی اور شاید بہت بہتر مل جائے پرفارمنس تو یہاں پر آپ نے ببل سارٹ کو کوک سارٹ سے آپ نے چینج کر دیا اس کو ریپلیس کر دیا باقی سارا کا سارا ویسے ہی رہا آپ نے صرف سارٹنگ کا الگودم چینج کر دیا اور اس سے آپ کی پرفارمنس بہتر ہو گئی دوسرا جو پرفارمنس کو انہینس کرنے کا طریقہ جو ہے وہ ایکچولی تو یعنی کہ ان الگودمز میں کچھ چینجز وغیرہ کرنا ہی بیسکلی چیز ہے لیکن جب ہم ایک سیٹ آف فنکشنس کو ہم دیکھتے ہیں اور پھر ہم الگودمس کو چینج کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ basically we are sort of rewriting the structure of changing the structure of the program not just changing the algorithm of one particular function تو ان دس پرٹیکولر کیس جو ٹاپ کے تین جو آپ کو جو فنکشنس نظر آئے تھے ان میں ninety nine percent time use ہو رہا تھا تو they decided to change that set and rewrite that particular set of functions اور ان کو ریسٹرکچر کر دیا اس کو ریسٹرکچر کرنے کے نتیجے میں جو آپ کو جو پرفارمنس گینس ملیں وہ آپ کے سامنے یہ سلائڈس پہ ہیں اب اس کیس میں وہ set of function was replaced by this function mem C M P which was more complex than those functions but the time it took for the same ten thousand iterations اور ten thousand calls to I S S P A M it was three point five two four seconds instead of forty five سے زیادہ سیکنڈس اور چھ اگر دوسرے سیکنڈ پہ ملا رہے ہیں تو پچاس سیکنڈ سے زیادہ پچاس سیکنڈ سے یہ تین سیکنڈ پہ اس کا جواب آ گیا ساڑھے تین سیکنڈ پہ اور دوسرا اس کا ایک جو افیکٹ جو آپ کو شاید یہاں پر نظر آ رہا ہو جو ویسے آبزرو کرنا اتنا آسان نہیں ہے جو ایس ٹی آر لین کا فنکشن جو ہے جو پہلے جو اس کی ٹوٹل کچھ دو ملین سے زیادہ کالز اس کی ہو رہی تھیں اب there are only six hundred fifty two calls so there was a significant improvement in the overall performance and the number of calls یہ پرفارمنس ٹیوننگ جو ہے یہ ایکچولی اس کے بہت سارے اسپیکٹس ہوتے ہیں اس کے مختلف آپ کو چیزوں کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے بعض اوقات کمپیوٹر کے آرکیٹیکچر کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے بعض اوقات آپ کو پرٹیکولر لینگویج کے اسپیکٹس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے اس انوائرمنٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے تو اسی صورت میں آپ بہتر پرفارمنس اچیو کر سکتے ہیں تو once again motto of the story is کہ آپ پروفائلنگ کریں اگر آپ کو پرفارمنس کے پرابلمس ہیں then do your profiling and then identify hot spots اور پھر اس کے بارے میں طے کریں کہ ان ہاٹ اسپاٹس کو آپ نے کیسے کول ڈاؤن کرنا ہے مختلف میں نے ایگزامپل میں نے ذکر کیا کہ انوائرمنٹ کا اس سے تعلق ہوتا ہے لینگویج کا تعلق ہوتا ہے آرکیٹیکچر کا تعلق ہوتا ہے مختلف چیزیں ہوتی ہیں جن کا پرفارمنس پہ امپیکٹ پڑتا ہے اس سلسلے میں میں دو تین مثالیں آپ کو دینا چاہوں گا اور یہ میرے بیسکلی ذاتی ایکسپیرینس کی مثالیں ہیں جو سامنے میں آپ کے پیش کروں گا جب میں نے شروع شروع میں پروگرامنگ شروع کی آج سے بیس بائیس سال پہلے تو جو ہم نے ایک پروگرام لکھا تھا وہ فورٹ رین میں پروگرام لکھا تھا اس فورٹرین میں جو پروگرام لکھا تھا اس میں we had two dimensional data جس ڈیٹے کو ہم مینیپولیٹ کر رہے تھے and the size of that data the matrix itself was large اس لارج میٹرکس کو جب میں اس کو مینیپولیٹ کر رہا تھا تو جس طریقے سے ڈیٹا کو مینیپولیٹ کیا جا رہا تھا that was row major format row major کیا ہے کہ پہلے ہم روز کو ہر رو کو اٹریٹ کر کے یعنی کہ ایک رو کو پورا کر لیا دیٹ از جتنے بھی اس رو میں کالمس ہیں ان ساروں کا ڈیٹا اٹھا لیا اس کو جو بھی مینپولیٹ جس طریقے سے بھی کرنا ہے پھر سیکنڈ رو پھر third row and so and so forth اگر آپ کو پتا ہو یہ رو میجر جو ہے یہ سی یا سی پلس پلس پیسکیل یہ جو لینگویجز جو ہیں یہ ٹو ڈائمینشنل ڈیٹے کو میٹرس کو یہ رو میجر میں امپلیمنٹ کرتی ہیں یہ جو فوٹرین جو ہے یہ ایکچولی رو میجر میں نہیں یہ کالم میجر میں ڈیٹا کو آرگنائز کرتی ہے کالم میجر کا کیا مطلب ہے کہ پہلے پہلا کالم پھر دوسرا کالم پھر تیسرا کالم رو میجر کا مطلب ہے پہلے پہلی رو پھر دوسری رو کا ڈیٹا پھر تیسری رو کا ڈیٹا اب اس سے فرق کیا پڑا فرق یہ پڑا کہ کیونکہ وہ ڈیٹا لارج ڈیٹا تھا وہ میٹرکس بہت بڑا ڈیٹا تھا تو جب آپ ایک رو سے جب نیکسٹ اس رو کے کالم پہ جاتے تھے تو اس دوران میں کیونکہ ڈیٹا کالم وائز آرگنائز تھا تو آپ کو ایک پورا سیٹ آف ڈیٹا اٹھا کے نئے سرے سے لے کے آنا پڑتا تھا جو پائپ لائن فل کرنے کے لیے اور اس میں بے شمار پیج فالٹس ہو رہی تھیں اچھا ہمارے کیس میں ہوا یہ کہ ہم نے جو وہ کوڈ لکھا وہ کوڈ بڑا ٹھیک چل رہا تھا کوئی پرفارمنس کا ایشو نہیں تھا لیکن جب کوئی اور پروگرام اس کے ساتھ چل رہا ہوتا تھا اس مشین پہ وہ ویکس کی مشین تھی تو پھر پرفارمنس بہت سلو ہو جاتی تھی and we would just you know laugh about the other program کہ اس کی وجہ سے سارا بیڑا رکھ ہو رہا ہے پرابلم ایکچولی ہمارے پروگرام کے ساتھ تھا وی ڈڈ ناٹ نو کہ فورٹرین جو ہے ڈیٹے کو کس طریقے سے آرگنائز کرتی ہے اگر ہم اس کو کالم میجر آرگنائزیشن کو ہمیں پتا ہوتا اور ہم اس کو ڈیٹے کو کالم وائز مینیپولیٹ کرتے تو کبھی یہ پرابلم نہیں آنا تھا اسی طریقے سے ایک اور ایگزامپل میرے سامنے آئی کہ ہم کچھ کام کر رہے تھے اس میں ڈیٹا بیس جو تھا وہ انوالو تھا اور after certain amount of time وہ بہت سسٹم سلو ڈاؤن ہو جاتا تھا یہ سسٹم سلو ڈاؤن کیوں ہو رہا تھا یہ بیسکلی اس کی وجہ یہ تھی کہ جب آپ اگر آپ کو پتا ہو جو ٹرانزیکشن ڈیٹا بیسز میں جب ہوتی ہیں تو جو ڈیٹا بیس جو مینجمنٹ سسٹم جو ہے وہ ان ٹرانزیکشنس کو رول بیک کرنے کے لیے ان پوری ٹرانزیکشن کا پورا لاگ مینٹین کرتا ہے رول بیک سیگمنٹ میں اور اگر کسی وجہ سے یہ ٹرانزیکشن سکسیزفلی کمپلیٹ نہ ہو پائے تو اس پوری ٹرانزیکشن کو واپس رول بیک کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو ان دس پرٹیکولر کیس یہ ہماری ٹرانزیکشن بہت لمبی ہو رہی تھی اور یہ ٹرانزیکشن بہت لمبی ہونے کی وجہ سے کیونکہ بیچ میں بریک نہیں آ رہا تھا تو یہ رول بیک سیگمنٹ بہت لمبا ہو رہا تھا رول بیک سیگمنٹ اس میں ڈیٹا بہت کٹھا ہو رہا تھا اور جب اس میں یہ بہت اس کا سائز بڑھ جاتا تھا تو آہستہ آہستہ یہ سلو ڈاؤن اس وجہ سے ہونا شروع ہو گیا تھا کہ پیج فالٹس اور یو know, واپس ورچوئل میموری اس میں آپ کے ڈسک پہ یہ ڈیٹا سیو کرنے کی کوشش کرتا تھا اور اس پہ بار بار اس کو جانے کی ضرورت پڑتی تھی تو جب اس پرابلم کو ہم نے ڈیٹیل میں انالائز کیا تو ہمیں پتہ لگا کہ ہماری یہ پرٹیکولر ٹرانزیکشن جو ہے یہ بہت لمبی ہے اس پرٹیکولر کیس میں شاید اتنی لمبی ٹرانزیکشن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے تو ہم نے کیا کیا ہم نے اس ٹرانزیکشن کو چھوٹی ٹرانزیکشن میں بریک کر دیا تو وہی ٹرانزیکشن جو شاید ایک گھنٹہ یا شاید کچھ اس سے بھی زیادہ ٹائم لے رہی تھی وہ چند سیکنڈز میں کمپلیٹ ہونی شروع ہو گئی یہ پرفارمنس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے یہ چیزیں آپ کو نظر میں رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے پوائنٹ میرا صرف اتنا ہے کہ ہر انوائرمنٹ میں آرکیٹیکچرل پوائنٹ آف ویو سے لینگویج کے پوائنٹ آف ویو سے ٹول کے پوائنٹ آف ویو سے کچھ ڈفرینٹ پرفارمنس کے ایشوز ہو سکتے ہیں آپ پروگرام لکھیں گے آپ کوڈ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں وہ ایشو اس وقت سامنے نہ ہو جو ڈیٹا بیس کا ایشو جو ہے یہاں پر جو آپ کوڈ لکھ رہے ہیں اس میں سامنے نہیں آ رہا ٹھیک ہے تو پروفائلنگ سے انالیسس سے آپ چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کریں گے اور پھر جب آپ کو ضرورت پڑے تو پھر ان چیزوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں آپ انہیں آپ ٹھیک کر لیں اسی طریقے سے ایک اور ایگزامپل ہمارے سامنے آئی تھی بے شمار ایگزامپلس ہیں جس میں ایک پروگرام ایسا تھا جس میں ڈیٹا اور کچھ سیٹ آف رولس ہم اس ڈیٹے پہ اپلائی کر رہے تھے that data was taking over one hour اور جب ہم نے اس ڈیٹے کو بریک ڈاؤن کر کے ان سیٹ آف رولس کو ایک سیٹ آف ڈیٹا پہ بجائے اس کے کہ بڑے سیٹ آف ڈیٹا پہ کرنے کے ہر انڈیویجل سیٹ آف ڈیٹا پہ الگ الگ ان رولس کو اپلائی کرنا شروع کر دیا تو وہ سیکنڈس میں اس کا جواب آ گیا once again the thing was profile and then decide پہلے آپ ڈیزائن کرتے وقت کوڈ لکھتے وقت آپ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھ سکتے ہر جگہ پہ آپ کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے صرف آپ بوٹل نیکس کو آئیڈینٹیفائی کریں اور اس کے بعد اس چیز کو آپ آگے بڑھائیں جو پرفارمنس کے حوالے سے جو چیز خاص طور پہ ذہن میں آپ کی رہنی چاہیے وہ ایٹی ٹوینٹی رول ہے آج کیونکہ ہمارے لیکچر کا وقت اب ختم ہو رہا ہے تو میں اس جگہ پہ اس کو ختم کرنے کی آپ سے اجازت چاہوں گا انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم مینٹنیبل کوڈ کے حوالے سے اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے اس وقت تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے خدا حافظ اور السلام علیکم